عبید اللہ بن سعید اور محمد بن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی ان دونوں نے کہا ہمیں مقری نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سعید بن ابی ایوب نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو اسود نے عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جدامہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں لوگوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے ارادہ کیا تھا کہ غیلہ یعنی دودھ پلانے والی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کر دوں پھر میں نے روم اور فارس کے لوگوں کے بارے میں دیکھا یعنی سوچا غور کیا تو وہ اپنے بچوں کی دودھ پلانے والی ماؤں سے غیلہ کرتے ہیں اور یہ ان کے بچوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا پھر صحابہ نے آپ سے عزل کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخفی یعنی وہ خود زندہ درگور کرنا ہے عبید اللہ نے مقرر روایت کردہ اپنے حدیث میں اضافہ کیا اور یہی ہے زندہ درگور کی گئی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پینسٹھ